حضرت مقدام بن معد قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشم سونے اور چیتوں کے چمڑے سے بنے ہوئے گدیلوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو انسٹھ